عرب میں جو بھی اخلاقی اب معاملہ ہو چکا تھا اس وقت جب کہ حضور کی بےحص ہوئی ہے اس کا نقشہ اب آ رہا ہے صورت المعاون میں یعنی یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ سرے سے ان کے ہاں کوئی کوئی ویلیوز رہی نہ ہو لیکن یہ کہ تلپٹ ہو جاتی ہیں ویلیوز اور یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی حقیقت نہیں رہتی صرف ان کی رسم رہ جاتی ہے جیسے آج ہمارا حال ہے رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی تو ان کے ہاں بھی یہ آ چکا تھا کہ اب وہ چونکہ جزا و سزا کے تصور سے محروم ہو چکے تھے لہذا ارائے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکاری ہے کوئی جزا سزا نہیں کوئی بات بادل بہت نہیں انہی اللہ حیات نہ دنیا نمو تو اللہ دار اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہم خود بڑھتے ہیں خود جیتے ہیں اور ہلاک کرنے والی شہ گردی سے افلاق کے سوا اور کوئی نہیں ہم کوئی خدا خدا کو نہیں مانتے ایسے لوگ بھی تھے ان میں ظاہر بات ہے کہ اس شخص کا کردار کیسا ہو جائے گا جو جزا و سزا کا منکر ہے وہ تو یہی ہوگا بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں اس جب کوئی اور زندگی دوبارہ ہے ہی نہیں یہی زندگی ہے کھاؤ پیو ایش کرو جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہو ڈالو جو چیز حاصل کر سکتے ہو کر لو کیوں جھجک رہے ہو کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے پھر تو طریقہ یہی ہوگا کہ وہ کردار کیا بنتا ہے اگر جزا و سزا کا انکاری ہوگا انسان تو کردار کیا بنے گا فضال یتیم وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے کیوں کہ لا کو کون سا فائدہ ہے اسے سے بلا یہود والا تعامل مسکین اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا خود تو درکنار کسی اور کو بھی اس کے لیے کوئی تلقین کرنے کو تیار نہیں اس لیے کہ اندیشہ یہ ہے کہ میں اسے تلقین کروں گا تو پلٹ کر سے نہ کہے کہ تم کیوں نہیں کھلاتے فویل المسلیم ان کے ہاں نماز تو ہے نماز کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے لیکن وہ نماز سمجھتے تھے اسے وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا اور اس میں سب سے اونچا طواف سمجھتے تھے اس کو کہ مادر برہ نہ ہو کر طواف کیا جائے یہ سارے تکلفات ختم کر کے اور بالکل جیسے دنیا میں آئے تھے اللہ نے جب ہمیں بھیجا تھا تو اللہ کے گھر میں آئیں تو اسی طریقے سے آئیں جیسا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا اب ان کے یہ تصورات تھے فویل المسلین الزین الحمن صلاطم ساہون تو تباہی ہے ہلاکت ہے بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اس کی روح ختم ہو چکی ہے شکلیں بھی بدل دی گئی ہیں ہمارے ہاں اللہ کا شکل ہے اس امت میں شکل نہیں بدلی ہے سلو کما رہے ہے تو مونی وسلی اللہ کا فضل ہے اس طرح کی بدعات وہاں ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ روح جو ہے روح نماز حضور قلب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو احساس ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور پھر جو کہہ رہا ہو اس کو سمجھ رہا ہو اور خلوص اخلاص سے کہہ رہا ہو یہ آ آاب دو وائی نسطین پھر اس پر عمل کرتا ہو وہ کہاں کتنے ہیں ایک رسم ہے رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں الزین من سعون اللہ الزین یوراون اور اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے تاکہ اس سے کچھ شہرت ملے بڑا بہت سخی آدمی ہے یم نعون المعاون لیکن ان کی شخصیت کے اندر پستی کا عالم یہاں تک آ گیا ہے کہ عام استعمال کی چیزیں بھی مانگے تانگے نہیں دیتے عرب میں بھی رواج تھا بھائی کہیں سے کسی کے چولہے میں سے کوئی انگاری لے آؤ تاکہ ہم آگ روشن کر لیں نمک ہے کسی سے مطلوب ہے تو اس کا کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی نمک دے دیا جاتا تھا لیکن وہ لوگ ان چیزوں میں بھی آ کر شکی ہو جاتا ہے بارک اللہ علی وََ الطم العظیم و نفا علی ویا کم بل آیات ذکر حکیم